اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے سنا کہہ رہے تھے ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تیار کیے ہوئے کھانے کی دعوت دی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کھانے پر گیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کی روٹی اور شوربہ رکھا اس میں کدو اور چھوٹے ٹکڑوں کی صورت میں محفوظ کیا ہوا گوشت تھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے نے کہا میں دیکھا کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم پیالے کے چاروں طرف سے کدو تلاش کر رہے تھے یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں اسی دن سے کدو کو پسند کرتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو پچیس